آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم یہ سورہ یونس کا آٹھواں رکو ہے اس رکوع کے شروع سے یہاں سے حضرات انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو رہا اور مفسرین نے فرمایا پچھلی آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے اسی کو مزید اس کی وضاحت کے لیے اس کو موقع کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرات انبیاء کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس سے پہلی آیات میں توحید کے مضامین آئے آخری سبق میں آپ سنیں ہوبل علی جال لکم علی تسکن وغیرہ سے توحید کے آیات ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ نے رات بنایا دن بنایا رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو دن کو روشن بنایا وغیرہ وغیرہ تو ایک تو توحید کا مضمون ثابت ہوگا حضرات انبیاء کے واقعات سے کیونکہ انبیاء ہر نبی توحید کی دعوت دی ہے دوسرے رسالت کا مضمون ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ جب انبیاء آئے اس سے پہلے کئی ایک انبیاء آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو رسالت کا مضمون بھی ثابت ہو جائے اسی طریقے سے ماننے والوں کے لیے وعدے اللہ کے جیسے آئے گا واقعات میں جو نبی کی بات مانے نبی پر ایمان لائے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہم نے ان کو نجات دے دی دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیا اور جو نئی ماننے والے ہیں ان کے لیے وعید سامنے آ جائے جو جو نئی مانے نبی کی مخالفت کیے نبی کے راستے کو چھوڑے اپنی منچاہی چلائے جی کی چاہتوں پر چلے اور نبی کا مذاق اڑائے نبی کا انکار کرے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہو تو نئی ماننے والوں کے لیے وعید کے مضامین آ جائیں گے ماننے والوں کے لیے وعدے کے مضامین توحید کا مضمون رسالت کا مضمون اور بہت سے انبیاء اپنی اقوام کو آخرت سے ڈرائے تو بعض اور قیامت کا مضمون بھی ثابت ہو جائے گا بہرحال یہ مقاصد ہوتے ہیں میرے بھائیو اس طرح کے اہم مضامین جو قرآن پاک کے بنیادی ہیں مضامین میں ہیں ان مضامین کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اور واقعات کے ضمن میں سینکڑوں ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں اب آج کے زمانے میں جو مخالفین حق کی مخالفت کر رہے ہیں حضرات انبیاء کی ہر نبی کے دور میں مخالفت کی تو ہم تو سمجھ میں آئیں گا اگر سمجھیں گے صحیح طریقے سے سنیں گے دماغ یہاں رکھیں گے سمجھ میں آئیں گا کہ یہ مخالفین کیسے کیسے حربے استعمال کرتے کن کن حربوں سے حق کو مشتبہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اہل حق پر کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے کس طرح لوگوں کو اہل حق سے دور کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں منصوبے بنائے جاتے اب کچھ سنیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلیں گا پتا نہیں کس میرے بھائیو ہوا کے جھونکے میں چلے جائیں گے حق سے ہٹ جائیں گے کس دھوکے باز کے دھوکے میں آ جائیں گے کس چال باز کی چال بازی کا شکار ہو جائیں گے اور حق سے ہٹ کے باطل راستہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہو جاؤ ہم تو بتا دیے سمجھا دیے قرآن پاک اتارے تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہارے درمیان میں سمجھانے والے موجود ہیں سمجھو فکر کرو غور کرو تدبر کرو تفکر کرو اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں بلقت یسرن القرآن علی ذکر پہل میں مدکر ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا مسائل نکالنے کے لیے آسان نہیں بنایا ہاں، بعض بعض مشتحد بننے کو جاتے اور یہ آیت پیش کر بے خوفی کی انتہا ہے اللہ بول رہے لس ذکر اشتہاد کے لیے آسان نہیں ہے اشتہاد کے لیے بہت مشکل ہے وہ تو مشتحدین کا کام ہم جیسوں کا کام نہیں ہے نو نو دس دس پندرہ پندرہ سال پڑے سو والے لوگ بھی نہیں نکال سکتے تو ہم کہاں سے نکال سکتے انگوٹھا چھاپ لوگ اللہ نے آسان ہے بولا یہ مولویاں مشکل بنا دے رہے اللہ نے ذکر فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ایسی واضح باتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے کہ اس سے آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے ان مضامین کو سمجھ سکتا ہے اس کے لیے قرآن آسان ہے مسائل نکالنے کے لیے آسان نہیں ہے ہاں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں آدمی نصیحت حاصل کرے سنے سمجھے صحیح بات معلوم کرے غلط جو علم ہے نا اس غلط علم سے نکلے تو پھر آدمی کی اصلاح ہوں صحیح راستے پر آنے کے لیے سب سے بنیادی چیز علم ہے صحیح علم حاصل ہونا تو صحیح راستے پہ آتا ہیں اس واسطے بزرگوں نے فرمایا جہاں صحیح علم حاصل ہو رہا اللہ کے واسطے اس کی قدر کروں ناقدری مت کروں اللہ کے پاس پوچھوں صحیح بات بتانے والے موجود تھے کیوں نہیں سنا جو جو بول دیے سن لے رہی جو جدھر لے کے چلے گئے چلے جا رہے کیوں جا رہی لیکن صحیح بات سن رہی آ رہی نہیں صحیح بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے بزی ہے بہت بزی ہوتا میں آج کل بزی چل رہا ہوں ہاں، ملک المت آئے تو بولو بزی چل رہا صاحب ذرا ٹھہرو ایسا کیسا آ گئے تو اتنے بزی آدمی کو لے جاتے بزی وزی کچھ بھی نہیں چلیے اب آپ کا وقت ہو گیا اتنے بھی بزی ہوں گیا اور ایسے ہزاروں بزی لوگ چلے گئے دنیا چل رہی کوئی دنیا کا کام اٹکا ہوا نہیں ہے سب چل رہا ہاں، ہمارا خیال ہے یہ ہمارا دھوکہ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں میرے کرنے سے یہ ہو رہا وہ ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے تو میرے بھائیوں اگر ہم تھوڑا بھی وقت نہیں نکالیں گے قرآن کے لیے تو پھر گمراہ ہوں گے نہیں ہوں ہم تو تعجب بتا رہے ہیں لوگ بہک جا رہے بھٹک جا رہے چلے جا رہے انہیں کچھ بولا اس کے بہکاوے میں آ گئے پھر مسیج بھیجا مسیج سے پریشان ہو گئے صحیح بات حاصل نہیں کریں گے پختگی نہیں ہوں گی تو یہی حال ہوں گا تعجب کی بات ہی نہیں ہوں گا یہی پختہ رہے گا آدمی پہلے سے پریپیئر رہے گا معلومات حاصل کر کے رہے گا ضروری ضروری علوم تو حاصل کریں گا تو پھر بچیں گا انہیں سمجھ میں آئیں گا تو یہ دھوکا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے بہرحال میرے بھائیوں یہ حضرات انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کے یہ مقاصد ہوتے ہیں اس کو ہم مد نظر رکھ کے واقعہ سن اور بہت اہم ہوتے ہیں اللہ کے بیان کردہ واقعات اب اللہ جو بیان کر رہے تھے اللہ نے کیا رہے سنا علیہم نبا نو آپ ان کو پڑھ کر سنائیے ان کو بتائیے ان کے سامنے بیان کیجیے نو علیہ السلام کی خبر نو علیہ السلام کا واقعہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو سناؤ بول رہے ہم سننے کو تیار نہیں کتنا اہم کام ہوگا حضور سے زیادہ مصروف آدمی کوئی اور ہو سکتا دنیا میں حضور جس مقصد کو لے کے آئے تھے اس سے بڑا مقصد کسی اور کا ہو سکتا کیا بولے اللہ میں بولے آپ سنائیے واقعہ ہم بولے میرے کو سننے کے لیے ٹائم نہیں کے لیے ٹائم ہے پھر خالی کھانا کمانا جمانا ختم اتنے کے لیے ٹائم ہے میرے پاس دنیا میرے بھائیوں جو معمولی ہے وقتی ہے اس کو جو بڑا سمجھیں گا نا اللہ میں پوچھیں گے قیامت کے دن بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ فرمائیں گے جس کو میں معمولی بتایا اس کو تو بڑا سمجھا گیا تب کیا جواب دیتے بولو معمولی معمولی دنیا کے مسائل اتنے بڑے ہو گئے اپنے سامنے اصل مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا دین کا مسئلہ معمولی معمولی مسائل کو لے کے آ رہے ہیں اللہ والوں کے پاس بہت کم لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں بہرحال حق تعالیٰ فرما رہے آپ ان کو سنائیے لوگوں کو پڑھ کر سنائیے بتائیے بیان کیجئے نو علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پر اللہ نے پرانے پاک میں حضرت نو علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا آگے بھی آئیں گا پیچھے بھی گزر چکا سورہ آراف میں آیا سورہ ہود میں آئیں گا سورہ نو خود آ رہا ہے بندی سے پارے میں باضابطہ نو علیہ السلام کے نام سے ایک سورا ہے پورا یہاں پر جو حصہ بیان کرے اللہ بس اس کو سمجھ لو آپ اور اس کے اندر جو نصیحت ہے ہمارے لیے سبق ہے ہدایت ہے اس کو لے لینا کیا ہے دیکھو اضفال علی قومی جبکہ انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم سے پہلے بتایا گیا یہ تبلیغ کا دوسرے کو سمجھانے کا ایک انداز ہے محبت کا انداز اپنائیت کا انداز خیریت ہاں۔ نہیں ہونا اپنے سمجھانے میں بتانے میں بات کرنے میں سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھنا ایسے نہیں انہیں کمتر کیا سمجھتے کمتر کون کمتر ہے کون برتر ہے کس کو معلوم بولنے والا برتر سننے والا کمتر ایسا ہے کیا بہت سے بولنے والے نہیں رہتے وہ مقام کے جو سننے والے رہتے وہ تو اللہ کے پاس گئے تو معلوم ہوگا کون کس درجے پر پائز تو کبھی یہ نہیں سمجھنا آدمی کسی کو جا کے اچھی بات بتا رہی سمجھا رہی تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں سامنے والے سب حقیر ہے ذلیل ہے فلاں ہیں فلاں ہیں غیر ہے دیکھو حضرات انبیاء جب دعوت دیتے تھے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کیا بولتے یا قومی اے میری قوم ان نہ قبر علیکم مقامی و تذکیری بھی آیات اللہ اگر میرا تمہارے درمیان میں رہنا اور میں کیوں ہوں درمیان میں تمہارے توحید کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بت پرستی کا ابتال کر رہا ہوں یہ بت پرستی غلط ہے اللہ کے غیر کی عبادت کرنا غلط ہے اللہ کی طرف آؤ اللہ کی عبادت کرو یہ ہے بتدکیری کیری بھی آیات اللہ اور اللہ کی آیتوں سے میرا نصیحت کرنا اگر تم پر بھاری ہو رہا ہے شاخ ہو رہا ہے دشوار ہو رہا ہے باطل پرستوں کو حق کی محنت چپتے رہتے اہل حق بھی چپتے رہتے حق کی محنت بھی رہتے کیوں بہت بھاری معلوم ہوتا ہوں اس لیے کہ ان کا جو کاروبار ہے نا وہ متاثر ہوتے رہتے اہل حق رکاوٹ ڈالتے رہتے ان کے گراہکوں کو ان لوگ بولتے تو نہیں مگر اللہ کی طرف سے ہوتا ان کے گراہک مار کھائے جاتے ان لوگ یہ چاہتے کہ میدان میں اپنے سوا کوئی اور نہیں رہنا پورا میدان ہم حاصل کر لیں ہرس رہتی نا انسان میں خوب مل رہا ضرورت کے بقدر مگر اور ملنا حل میں مزید حل میں مزید ادھر کیوں جا رہے لوگ ادھر انہیں کہیں کو ایسا کیوں کر رہا انہیں کیوں اترا میدان میں میں اکیلا رہوں میری طرف آ جائیں پوری مخلوق پورے لوگ میرا شکار ہو جائیں میرے شکنجے میں پھنس جائیں اب لوگ لوگوں کو بھی عقل رہتی نا تھوڑی بہت زیادہ نہیں میں تھوڑی بہت تو رہتی تو ان لوگ سمجھ جاتے کون صحیح ہے کون غلط ہے تو ان لوگ دکان بیٹھتے رہتے ان لوگوں کو بہت زیادہ شاپ محسوس ہو آپ دیکھو دنیاوی معاملات میں ہوتا نا ایک صاحب دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے صاحب کھولتے ہیں تو اتنا وہ ہوتا رات کی نیند اڑ جاتی ابھی ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے پہلے انہوں کرانے کی دکان چلا اپنے حیدرآباد کا دوسری جگہ واقع ہے ظہیر آباد کے قریب دکان چلاتے تھے ایک صاحب جو بظاہر دیندار ہے ایسا عام آدمی نہیں ہے دنیا دار اس کی بات سنا رہا میں آ کے بیٹھنا بیٹھنا بیٹھتے بیٹھتے ذرا کرانے کی دکان کا تجربہ آ گیا نہیں یعنی تھوڑا بہت مناسبت ہو گئی تو دکان کھول لی ان کے کچھ حالات ایسے خراب ہوئے کہ انہوں دکان چھوڑ دے گے دوسری جگہ کام کرنے لگے لیکن پھر ان کے ذہن میں آئی بات کچھ لوگوں نے مشورہ دیا بھائی آپ یہاں کیوں کام کرتے کچھ پیسے اگر بولے تو ہم دے دیں گے آپ کو قرض کے طور پر آپ پھر دکان دکان شروع کا سامان وامان سب کا تو انہوں دکان کھول لیے تھے تو انہوں کیا کرے پھر دکان شروع کرتے ہی ان کا بیان ہے وہ خود ہم میرے سے سنا ہے ہمارے دوست ہیں انہوں بولے صاحب جب سے میں دکان کھولا انہوں سلام کرنا چھوڑ دیا میرے کو ایسا شاہ گزر رہا کھولا ہی کیوں دکان سب میری دکان بیٹھ جائیں گے میری دکان مار کھائے میرے گراہ کا مار کھا جائیں گے تو دنیاوی معاملات میں جیسا ہوتا نا دوسرا دکان کھولتے اس کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا رات کی جس کی کبورا علیکم تم پر شاخ ہے دشوار ہے بھاری ہے تم پر ایسا معلوم ہو جیسے بوجھ رکھ دیے صحیح کام ہوتے رہا تو اہل باطل کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا رات ان کی نیند اڑ جاتی ہے فکر میں لگے ہوئے رہتے نا کیا کرنا بلّہ میں بتا رہی کیا کرنا ان کا کیا کاروائی لوگوں کو کیا کرنا اپن اچھا کام کر رہے ہیں ابھی نے کیا کرتا اپنے کو پینا مارتے رہتا کچھ تو بھی سوچے چھوڑتے رہتا آپ تو بعض بعض لوگ آج جو اغراق کی وجہ سے کام کر رہے ہیں ان لوگ بیٹھ جاتے کیا میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یہ بول رہا انہیں بول رہا تو کیوں چھوڑ رہا اللہ کے واسطے کرنے والے اس کی تعریف سننے کے لیے کر رہے تھے کیا تعریف کوئی میری خدمت کو میری محنت کو بھی سراہنے ہی نہیں ہے انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ وہ بولنے کا مقصد یہ رہتا کہ اس کو اس کی ہوا خارج کر دو کن مارنے کا مطلب یہ بہت اڑ رہا انہیں کہ کن مار کے اس کو بٹھا دو مگر جو اہل حق ہوتے مخلص ہوتے اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ان کو میرے بھائی ایسے باتوں سے ایسے منصوبوں سے ایسے پلاننگوں سے ایسے تانوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا اللہ کے لیے کرتے رہتے کوئی تعریف کرا تو بھی کرتے کوئی مذمت کرا تو بھی کرتے تعریف سے پھول جاتے نہیں مذمت سے بیٹھ جاتے نہیں کام کرتے رہتے اللہ کے واسطے کرنا ہے اس واسطے ہم سنتے نا ہمارے ایسے ایسے اکابرین بزرگان دن گزرے میرے بھائیوں ایسے مخلصین تھے بولے اللہ ہمیں بھی ان کا اخلاق فرما دی مانگنا اللہ سے مانگے تو آپ اخلاق معاملی چیز نہیں اتنا اخلاص ہوتا تھا ان کے اندر کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بڑا مجمع ہے تو جوش میں آ جا رہے خوب زبردست تقریر کر رہے کچھ کم لوگ رہتے مایوس ہو جا رہے ہیں کتنا بھی بڑا مجمع رہن دو کتنا بھی کم رہن دو بس وہ اللہ کے لیے کرتے تھے بس <coughs> ایک بزرگ کا ایک جگہ بیان تھا تقریر تھی ایک اپنے علاقے سے گاؤں سے نکلے جلدی پہنچیں گے حضرت کا مغرب سے مثلاً بیان شروع ہونے والا اثر پڑ کے نکلے بسیں وسے نہیں ملے دیر ہو گئی بس نہیں ملی ٹریفک بہرحال جو بھی مجبوری ہو نا آنے آنے تک بیان ختم ہو گیا حضرت اب ایسے وقت انہوں اندر داخل ہو رہے ہیں جب انہوں بیان کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں ملے مل کے بولے حضرت بڑی افسوس کی بات ہے میں آپ کا بیان سننے آ رہا تھا لیکن دیر ہو گئی بس نہیں ملی اس کی وجہ سے بیان چھوڑ گئے تو حضرت اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے بازو بیٹھ گئے ایک گھنٹہ ویسے ہی تقریر کرے ایک گھنٹہ جو تقریر کرے تھے نا وہی تقریر تھی دوہرائے انہیں پوری تقریر ہونے کا بولا کہتے حضرت آپ کو زحمت ہو گئی میرے اکیلے کے واسطے اتنی لمبی تقریر کرے تو حضرت بولے کہتے جب بھی ایک کے واسطے کرے تھے وہ مجمے میں مجمے کو دیکھ کے جوش میں نہیں آئے تھے جب بھی ایک کے واسطے کرے تھے یہ بولے تو میرے بھائی جس کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے انہیں یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے رہتا لوگ کیا بول رہے ہیں بعض بعض بالکل اپنے جاسوسوں کو چھوڑ کے رکھتے کیا کیا بولے تب اور اگر نہیں چھوڑے جاسوسوں کو تو خود لوگوں سے اگلواتے رہتے نہیں بولے لوگ تعریف نہیں کرے کچھ بھی نہیں بولے تو ان کو ذرا پیٹ میں ذرا شروع ہو جاتا کیا کرتے سائڈ شوشا چھوڑتے کیا سب کوئی غلط تو نہیں بولا میں چلو ادھر سے آتا ارے آپ اور غلط بول سکتے صاحب آپ تو کیا جما دیے تھے کیا مجمے پہ ایک عجیب کیفیت تاریخ ہو گئی تھی یہ ہو گئی تھی وطین مدرا ختم ہو جاتا سکون مل جاتا چلو میری تعریف ہوگی میرے بھائیوں اہل حق مخلصین اللہ کے لیے کام کرنے والے سے کوئی غرض نہیں ہوتی تو اس کو رہنا دیکھو اللہ تعالیٰ شاہ کیا فرماتے ہیں اگر تم کو میرا تمہارے درمیان میں رہنا علیکم مقامی بھی آیات اللہ اور اللہ کی آیتوں سے میرا نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہو رہا تم کو دشوار معلوم ہو رہا سخت معلوم ہو رہا اب سنو میرا کیا معاملہ ہے اب اب سبق لینا میرے بھائی ایسے لوگ جب ہمارے درمیان میں ہیں اچھا کام ہو رہا تو ان کو بہت برا دکھ رہا اور لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا نو علیہ السلام کے واقعے سبق لیے فعل اللہ تم میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اللہ کے لیے کر رہا ہوں میرا اللہ مددگار ہے تمہارے پر بھروسہ ہے کیا میرا توکل لوگوں پہ نہیں توکل مجمے پہ نہیں توکل عوام پہ نہیں توکل اللہ پر اللہ سے ہے میرا معاملہ اب تم کیا کرتے کر لو جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا آدمی تو کس سے ڈرتا میرے بھائی اسی واسطے ہمارے اکادری میرے بھائیوں بڑی بڑی مخالفتیں ہوئی بڑے بڑے دھمکیاں دیے گئے ہاں، خطوط آئے دھمکیوں کے قتل کی دھمکیاں دی گئی مگر رستے مت نہیں ہوئے لیکن ان کا اللہ پر بھروسہ تھا بعض بعض کو تو قتل بھی کر دیا گیا قتل ہو گئے مگر ہٹے نہیں رکے نہیں کام سے ڈر کے دل میں نہیں چلے گئے سب سے پہلی بات نو علیہ السلام بولے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہوں کسی پر میرا بھروسہ نہیں ہے اللہ ہی توکل تو کا ترجمہ ہے میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور توکل کس کو بولتے وہ بھی ذرا سمجھنا بار بار آتی بات توکل کہتے ہیں سبب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر نظر رکھنا ہاں۔ توکل بولتے چھوڑ دے کے وظیفہ پڑھ لیتے بیٹھنے کو نہیں بولتے کرتے رہنا ہے کام اس لیے کہ ہم جب تک لوگوں کو بتائیں گے نہیں صحیح بات کیسا آئیں گے سبب چھوڑنے کا نام ہے نہیں چھوڑ دو دین کا کام بیٹھ جاؤ گھر میں دعا کرو خال اللہ میں پورے قوم کو ہدایت دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے پورے قوم ہدایت سے آ جاتی تھی حضور سبب اختیار کرے نہیں کرے ایک ایک تک پہنچے اس کو سمجھائے اس کو بتائے بار بار جا رہی ملکوں میں بادشاہوں کو خطوط لکھ کریب کرے تو حال ہی اگر پڑھ لے اتنے ایسے ہو جاتا تھا تو پھر حضور بیٹھتے دعا کرتے تھے حضور سے زیادہ مؤثر دعا کسی اور کی ہو سکتی تو بعض بعض لوگ توکل کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے توکل کو تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا مجھے اسی واسطے علماء نے فرمایا توکل اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے اسباب اختیار کر کے اللہ پر نظر رکھنے کا نام میرے کرنے سے کچھ بھی نہیں تھا اللہ کرنے والے یہ ہے میں بولنے سے کیا لوگ ہدایت کے آ رہے اللہ ہدایت دینے والے جڑ کٹ جاتی میرے بھائی اپنے پر نظر کرنے کی نہ میرے بولنے سے لوگ آ رہے ہیں نہ میرے نہیں بولنے سے کچھ ہونے والا ہے میرا کام اپنے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے بہرحال سب سے پہلی بات حضرت نو علیہ السلام کیا بولے پال اللہ توقع میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اب ان کو بول رہے بولے تم جمع کر لو اپنے معاملے کو اور تمام شرکا بھی آ جاؤ جس جس کو بلاتے رہے شرکا سے مراد مفسر نے فرمایا ان کے بت بعض بعض مرتبہ انبیاء کو ڈراتے تھے لوگ ہمارے بت کے خلاف بولیں گے نا پھر انہیں کچھ بھی کر دیں گا تمہارے لت لپڑ جائیں گی ایسا بات بولتے نا لوگ ہاں تم شرکا کو بھی جمع کر لو ملا یقن امر کم علیہ پھر یہ جو تم میرے خلاف میں جو سازش کرو منصوبہ بناؤ میرے خلاف کوئی کام کرو وہ چھپا ہوا نہیں ہونا کھلے طور پر کرو پوری طرف سے میری میری طرف سے پوری اجازت ہے جو کرنا ہے کر لو بعض وقت کیا ہوتا آدمی چھپ چھپ کے کرتا چھپ چھپ کے حملے کرتے رہتا ادھر سے کرتے تھے سکھا کے بھیجتا اس کو چڑھا کے بھیج دیتا اور بعض بعض لوگ کیا کرتے چھپ کے کسی سے جادو کر کے نقصان یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اجازت دے رہا ہوں میرے خلاف جو کرنا ہے کھلے طور پر کرو تمہارا معاملہ پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے تم الیا پھر جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو بلا تن میرے کو مہلت بھی مت کتنا بھروسہ ہے اللہ کے پر. اور کیسے میرے بھائیوں یہ مکڑی کے جالوں کی بے وقتی ہے دل میں اللہ ہمیں بھی یہ شجاعت یہ بہادری یہ ہمت عطا میں دین کے معاملے میں آدمی کے اندر ہمت ہونا ڈر خوف انہیں کیا بولتا کہ انہیں کیا بولتا کہ انہیں کیا کرتا کہ انہیں کیا کرتا نہیں صحیح کام کرنا صحیح انداز میں کرنا صحیح بات بتانا صحیح نیت سے بتانا اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھنا کسی سے ڈرنا نہیں مگر حکمت کے ساتھ کرنا ڈرنا نہیں وہ تو بعض بعض لوگ کیا کرتے حکمت کے خلاف کر دیتے حکمت کے خلاف کریں گے تو پھر میرے بھائی کچھ گڑبڑ ہوں گے تو ہم ذمہ دار ہوں حکمت دانائی بھی سیکھنے کی بات ہے سبیل ربی کا بالحکمت عزت حسن ہاں، بلاؤ اپنے پروردگار کی طرح حکمت کے ساتھ تم الیہ پھر تم جو کرنا ہے کرو میرے ساتھ بلا تنظیرون میرے کو مہلت بھی مت دو اس طرح ایک رکاوٹ آتی میرے بھائیوں اہل حق کو حق کا کام کرنے والوں کو دھمکیاں اس کا علاج بتا دیا گیا ایسے دھمکیوں سے ڈرنا نہیں کام چھوڑنا نہیں اللہ کے بھروسے پر اللہ کے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے رہنا بڑوں کی رہبری میں صحیح لوگوں کی رہبری میں کرنا اپنے سے نہیں کرنا اب کسی کو پتا چل گیا کہ ڈرنا نہیں بس کوئی مخالف ماحول میں جا کے خوب زبردست مخالفت میں تقریر کر دی ریئیکشن ہو گیا ہم ذمہ دار ہو جاتے ایسا کیوں کرے آپ نہیں نہیں ڈرنا نہیں بولے نا تو اس کے لیے بھی ذرا سمجھ ہونا پڑتا ڈرنا نہیں کا کیا مطلب ابھی لوگوں میں استعداد ہی پیدا نہیں ہوئی آپ شروع کر دے رہے جو جی میں آیا بولتے جا رہے ہیں جہاں جان دل برآما شروع کر دیں مثال کے طور پر کہیں پر کوئی خراب کام ہو رہا ناچ گانا ہو رہا اللہ کی نافرمانی ہو رہی جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کر دی ختم کرو کیا ہے یہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے ڈرنا نہیں بولے نا یہ نہیں حکمت کے ساتھ کرنا اس لیے کہ یہاں تک فرمایا ہے میرے بھائیو اگر کسی کو کچھ بولنے سے اندازہ یہ ہو رہا کہ انہیں اور زیادہ بغاوت پر آئے گا تو بولنا صحیح نہیں ہے وہاں نہیں بولنا ہے وہاں مقصد کیا ہے بولنے کا انہیں صحیح راستے پر آنا مقصد خالی بول دینا نہیں ہے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی حکمت کے موقع نہیں کوئی حکمت نہیں دانائی نہیں سمجھ بوجھ نہیں بولتے جا رہے بولتے جا رہے جہاں بولے ہم بولتے جا رہے کیا بولتے میں ڈرتا ہوں کسی اب جس کو بول رہے انہیں اور زیادہ راستے سے ہٹ رہا ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہٹا تو ہٹنے دو میں تو بولتے رہوں گا بےخوفی کی انتہا ہی ایسی بےخوفی نہیں کرنا بعض بعض جگہوں پر میرے بھائیوں نئی بولنا ہی مؤثر ہوتا وہ تو حکیم ہی جانتا ابھی آج ہی پڑھا میں حضرت حکیم الامت نور اللہ کا ایک ملفوط حضرت فرما رہے کہ میں ایک جگہ سفر کر رہا ہوں ٹرین میں ہمارا سفر ہو رہا ہم دو ساتھی ہیں ایک اور ایک صاحب جو دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پر تھے مسلمان ہیں ان سے گفتگو ہوئی بے تکلفی ہو گئی دوستی ہو گئی خوب گفتگو چل رہی بات چل رہی اچھے انداز میں مغرب کی نماز کا ٹائم آیا ہمارے ساتھی میرے کو بولے ان کو بھی دعوت دیں گے مغربی ناز پڑھو بولیں گے نا حضرت بولے نہیں نہیں ضرورت نہیں اس کے بعد یہ جملہ ہے حضرت کا حضرت نے فرمایا وہ تو جائے جنت میں احسان اشرف علی کے اوپر ہو میں نے بولتا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی پڑھ لیں گے نماز میرے حال یہ دونوں حضرات وضو کیے نماز پڑھ لیے گئے اب ان کے دل میں یہ آیا وہ صاحب کے کہ اب میں چونکہ نماز نہیں پڑھا اس بات سے میرے سے ویسا معاملہ نہیں کریں گے جو اب تک کر رہے تھے اب ذرا دور ہو جائیں گے انہوں مگر حضرت نے فرمایا میں نماز پڑھ کے آنے کے بعد پھر ان سے ویسی ہی گفتگو کیا ویسے ہی بے تکلف رہا ویسے ہی ان کے ساتھ بات کرتا رہا جیسے پہلے کر رہا تھا جب وہ ان کا اسٹیشن آیا دونوں جدا ہونے کا وقت آیا تو انہوں کیا بولے وہ ساتھی کو صاحب ایسے مؤثر انداز میں حضرت نے مجھے دعوت دی اب زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں اگر وہ پڑھو بولتے تھے میرے کو ہو سکتا مغرب پڑھ لیتا لیکن زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ایک مغرب نہیں پڑھا لیکن اب زندگی بھر نماز نہیں چھوڑتا ایسا ان کے اس طرز عمل سے میرے اوپر اثر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہیں کہیں نہیں بولنا بولنے سے زیادہ مؤثر ہوتا مگر ہمارے پاس ساتھیوں کو حیضہ ہو جاتا بولنے جہاں جا رہے بس بولنا شروع کر دیں یہاں بول دے رہے بولنے کی ضرورت کیا ہم ایک ساتھی کے ساتھ ایک جگہ ضرورت تھی گاڑی رکی ہوٹل میں گئے چائے وائے پی لیں گے کچھ وہاں پہ گانے لگ رہے تھے جاتے بند کرو آپ جہاں پر گانے ہو رہے گئے کیوں آپ نہیں میرا یہ معمول ہے میرا جہاں تو گانے ہو تو بند کرا دو آپ کا اختیاری کیا انہیں اگر بولتا نہیں بند کر تو جاؤ کیا کر لیتے آپ اور اگر مسلمان ہوتا کچھ بڑی بات بول دیتا اس کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے کچھ نہیں رات دن گانے سنے میں آپ جا کے گانے بند کرو ہم یار رہے تک گانے بند اس کو حیضہ بولتے نہیں ہم ڈرتے نہیں کسی سے غلط ہوتے روک دیتے ہاتھ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سمجھنا حدیث آپ نے فرمایا من را من کو من کرن پل یوگا گر ہو جو کسی منکر کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے فرمائے ملم یس ستی اگر کیا کیا مطلب استطاعت نہ ہونے کہیں بھی کوئی خرابی ہو جائے آپ جا کے روک سکتے استطاعت نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے مطلب یہی بتایا علماء نے وہاں روکنے سے کام بننے والا نہیں ہے یہ پوزیشن ہے وہاں روکنے سے اور زیادہ کام بگڑ جانے والا ہے فبی لسانی فملم فبی لسانی زبان سے بولنے کا بھی سے زبان بولنے کون نہیں بول سکتا کب نہیں بول سکتا ہمیشہ جو چاہے بول جہاں جو ہو رہا وہاں جا کے بول سکتے اب کیا زبان کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے کیا کیا مطلب ہے فملم یستتی فبی لسان ہی کا کیا مطلب ہے مطلب یہی ہے کہ وہاں زبان سے بولنے سے کام بننے والا نہیں ہے رکنے والا ہے ہی نہیں فبی قلبی ہی تو بہرحال میرے بھائیوں ایک تو حق کام صحیح کام اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے رکاوٹ جو آتی ہے روکتے جو ہیں اہل باطل دشمنان اسلام ڈرا کے روکنا چاہتے ڈر کے رک جانا نے کام سے کام کرتے رہنا حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ معائضۂ حسنا کے ساتھ محبت کے ساتھ ابھی آپ کو بتایا گیا یا قومی بولے نولے بڑوں کی رہبری میں علماء سے پوچھ پوچھ کے کرتے رہنا ایک دوسرا حملہ ہوتا میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ میرے بھائیوں بس اللہ ہی ہم کو محفوظ رکھ سکتے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ حملہ پہلے حملے سے خطرناک ہوتا یہ حملہ ہوتا ہے لالچ اور کا لالچ دی جاتی زبردست چیز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی یہ لے لو کام چھوڑ دو بہترین زندگی دے دیں گے ہم تمہارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں کام ہوئے نہیں ہوئے ڈرایا گیا دھمکایا گیا قتل کے منصوبے بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس راستے میں جتنا ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا حضور رکے لیکن اس کے علاوہ میرے بھائیوں تما اور لالچ بھی دی گئی حضور آپ کو معلوم ہے سب جانتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس آئے لوگ پورے سرداران بڑے بڑے پوری اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں کب آئے جب ان کا آخری وقت بہت زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی نہ یہ سوچے اب تک تو اپن ان کو کچھ بول رہے نہیں کر رہے نہیں ابھی ان کے انتقال کے بعد بولیں گے تو لوگ بولیں گے ان سے ڈر کے نہیں بولتے ناک کا بہت مسئلہ تھا ان لوگ اپنی ناک نیچے نہیں ہونا ڈرا برابر اپنے پر دھبا نہیں آنا تو ان لوگ کیا بولے چلو ان کی زندگی میں معاملے کو حل کر لیں ایک منصوبہ بنا کے آئے اور آ کر ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے بھتیجے سے پوچھو کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہم وہ کرنے تیار ہیں مگر اس کو یہ کام چھوڑ دو اگر وہ سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہے تو اس کے قدموں میں لا کے مال ڈال دیں اتنا کتنا ہونا بولو اگر وہ مکے کی کسی خوبصورت ترین لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسی جتنی لڑکیاں بولے اس کے لیے ہم حاضر کر دیں جس لڑکی کی طرف نشاندہی کریں گے اس کی خدمت میں لا کے رکھ دیں گے اس کے قدموں میں ڈال دیں گے سرداری چاہتا ہے تو سردار ماننے کے لیے بھی تیار ہے مگر اس کو یہ کام چھوڑ دو بولو کہ بعض آ جاؤ بولو چنانچہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ ان کی پیشکش کو آپ کے سامنے رکھا بہت سارے لوگ میرے بھائیوں یہ پیشکش ہوتے ہی ذرا پھسل جاتے خطرناک چیز ہے جگہ پہ نہیں رہتے بقول ہمارے حضرت کے مال موت کا چھلکا ہے اچھے اچھوں کی رال ٹپک جاتی بقول بزرگ کے فرمایا آج اگر ہم اپنا ایمان دس روپے میں نہیں ڈگمگا رہا تو ہزار روپے میں ڈگما جاتا ہے مثال کے طور پر دس روپے کی نوٹ میں تو کے کس کی ہے بھائی یہ نوٹ بولتے ہزار روپے کی نوٹ رہے گا دیکھتے ادھر ادھر اتنی شدت کے ساتھ نہیں بولتے سر دیکھیں گے رکھ لیں گے مولانا صاحب سے پوچھیں گے سب کچھ پتوا لیں گے کچھ اس کی جائز کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ ہزار کی لال نوٹ ہے بہت سارے کام نکل جاتے تو میرے بھائیوں اب جب بڑی پیشکش ہوتی ہے عورت کی پیشکش ہوتی ہے زبردست خوبصورت عورت کو لا کے رکھ دیتے ہم جو بولے بولنا یہ عورت دے دیتے ہم زبردست مکان بتاتے یہ مکان لے لو میں رہ جاؤ آرام کی زندگی گزارو لائف بن جاتی تمہاری یہ کیا اس کے پیچھے پڑے ارے آخرت چھوڑو مطلب آخرت میں اللہ معاف کرنے والے ہیں دیکھ لیں اس وقت کی بات کرو پیسہ کتنا ہونا بولو کروڑوں روپے دے دیتے ہیں بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیتے ہیں اس وقت سے بعض مرتبہ تعجب بتا رہے اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا اسکالر بول لے رہا اپنے آپ کو معلومات ہے کہتے اس کو اپنے مذہب کے لیے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے معلومات ہے مگر ایسے یعنی پورے علماء کی مخالفت کر رہا مسائل میں ٹانگ اڑا رہا یہ جو بولتے اس لیے کہ زبان اس کی ہے مگر باتیں یہود و نصارہ کی یہودی سازشیں ہیں میرے بھائی ایسے بڑے بڑے لوگوں پہلے اچھا اسکرین پہ لاتے فوکس کرتے ان لوگوں کو خوب مشہور کرتے اس لیے کہ کوئی یہودی اپنے آپ کو یہودی بولتے ہوئے کوئی اسلام کے خلاف بولیں گا تو کوئی مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی نصرانی اگر بولے کہ میں نصرانی ہوں اور یہ کہتا ہوں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن کوئی ایسا آدمی جو مسلمان ہے بہت بڑا فلاں ہے فلاں ہے پورے مذاہب کی اس کے پاس اسٹڈی ہے اور کیا کرتے ہیں بڑے بڑے مجموعوں کو جمع کر کے بولتے انہیں اٹھ کے سوال کرتے اس کا جواب دے دے رہے انہیں اٹھ کے سوال کر رہا اس کا جواب دے دے رہے انہیں کسی مذہب کے بارے میں پوچھ رہا اس کا جواب دے دے رہے وہ مجمے کے اندر ہی انہیں اسلام قبول کر لے رہا میں مسلمان ہو گیا آپ اتنا مطمئن کریں کوئی مولانا صاحب مطمئن نہیں کر سکا آپ مطمئن کر دیں میں یہ مولویا کیا پورا انگوٹا تھا بھائی ان لوگوں کچھ آتا ہی نہیں خالی اپنے لوگوں میں پکار لیتے رہتے یہ دیکھو کیسا زبردست مؤثر آدمی ہے کہ لوگ مجموعوں کے سامنے اسلام کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے کتنے لوگوں کو متاثر کر دیا کتنے مذاہب کی اس کے بعد اسٹڈی ہے اور جو جو سوال کرا اس کا جواب دینے والا عالم نہیں ہوتا یاد رکھ جاہل مطلق رہتا ہوں بڑے بڑے علماء کئی چیزوں کے بارے میں بولے لادری بڑے بڑے علماء جس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا میرے بھائی کس درجے کے عالم ہیں کس کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ ان کے استاد سے واقف نہیں ہے پڑے ہی نہیں پر ان کی ہسٹری ان کی تفصیلات ان کا علم ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی حدیث میں پیشن گوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے اپنے بول دیا کوئی آ کے امام ابو حنیفہ کو سترہ حدیث معلوم کی ایسا ہو گیا اچھا بولتے ایسا میں بہت بڑے سمجھ رہا تھا مولویا اچھا چڑھا یہ مولویوں کا دھوکہ ہے صرف سترہ حدیثیں معلوم تھی ہمارے استاد محترم بولے تھے اگر واقع ان کی بات مان لی جائے پہلے تو ماننا بالکل عقل سے گری ہوئی بات ہے اگر مان لی جائے تو امام صاحب کا تفقف ان کا تدبر ان کا اشتہار سترہ حدیثوں سے لاکھوں مسئلے نکال دیے اشتہار کو بھی ماننا پڑے گا ان کو بہرحال امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس کے قاضی القدا بادشاہی دور میں عہدہ ہوتا زبردست باصلاحیت آدمی کو رکھتے وہ عہدے جو دینی رہبری ہے کرنا لوگوں کی اور بادشاہ کو خود گورنمنٹ کو بتانا مسائل حکومت اسلامی ہوتی بادشاہ بھی تمہارے سے پوچھ کے کرنے کا پابند رہیں گا قاضی الخذات کے عہدے پر فائز تھے ان حضرت امام ابو پہلے تو ان کے استاد کو پیشکش کی گئی ہمارے میرے بھائیوں اکابرین بڑے بڑے عہدوں کو ٹھوکر مار دی حضرت امام اعظم کو بہت پیشکش کی گئی کہ آپ بن جائیے بن جائیے حضرت معذرت چاہتے رہے اس کے بعد بادشاہ خود بلایا اور اس نے کہا کہ آپ بن جائیے حضرت نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو فرمایا جھوٹے آدمی کو کیسا بناتے ہو آپ خود بولتے نا جھوٹا ہوں اتنا تفقت تھا ان کے اندر اور اس قدر میرے بھائی اللہ نے ان کو گہرائی عطا فرمائی تھی کہ بس ان کی عقلی دلائل پڑے تو دماغ چکرا جانا ایسی شخصیت تھی تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی آپ ہے اس قابل امام صاحب نے فرمایا آپ خود قائل ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو کیسے قابل خزر بناتے ہیں آپ کے قول کے بقول آپ ہی کے میں اس قابل نہیں ہوں بچ گئے عہدے کو قبول نہیں کرتے بڑے مسائل ہو جاتے بہرحال بالآخر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو بنایا گیا یہ اصل میں سنا رہا تھا آپ کو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے ایک خاتون آئی اور اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے لا ادری یہ کیا ہے کئی سوالات کری انہیں حضرت نے فرمایا لا لا لا ادری ادری ادری تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا لا ادری بولتا میں نہیں جانتا یہ نہیں معلوم یہ مطلب تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کئی کی تنخواہ لے رہے ہیں لا ادری لا ادری بھائی نہیں جانتا نہیں جانتا بول رہے آپ کو تو بٹھائے اس عہدے کے اوپر کیا پیارا جواب دیا میرے بھائی ہم جیسے ہوتے تو شرمندہ ہو جاتے تھے امام ابو یوسف تھے وہ امام اعظم کے شاگرد ہمارے ایسے نہیں تھے آج میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے علیف معلوم نہ با معلوم کوئی مسئلہ پوچھا غلطی سے غلط فہمی سے پوچھ لیا تو ہم اس کو نئی معلوم بولنے کے لیے شرما رہے کچھ تو بھی بول دے کہ آگے پوچھے میں بولا مجھے بھائی ہے کیا کرے ارے کہیں کو بولا میں پوچھے میرے سے تو, تو نہیں معلوم نہیں بولتا میں کیسا بولوں اتنا بڑا وہ ہوں میں علامہ وقت میں پر نہیں معلوم بولوں گا کچھ بھی بول دے رہی پھر بھی اللہ کا خوف ہے بول کے بات تو بول دے رہے جو جی میں آیا جو سمجھ میں آیا بول دے رہے مفت کے مفتیا ان کو خوف بھی نہیں ہے جس کو خوف ہے ذرا کسی عالم سے پوچھ لیتا اور ایک صاحب کیا کر رہے تھے جو مسئلہ پوچھا ہمارے حضرت کو فون کر رہے کئی مرتبہ فون ہے کیا بات ہے اس سے فون آ کر کے مسئلے پوچھ رہے کیا نہیں حضرت میں سے لوگ پوچھتے تو میں آپ سے پوچھ کے ان کو بولتا ہوں بولے آپ ہی کو بولتے بھائی آپ وقت کے خاضی الخا ہے کیا مفتی وقت ہے آپ آپ بول دو علما سے پوچھ لو آپ کیوں اپنے سر لے رہے تو ہم میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے مگر نہیں معلوم بولنے کے لیے شرما رہی امام ابو یوسف رحمتہ کئی مسائل میں نہیں معلوم بولے تو اس نے کہا کہ میں کئی کی تنخواہ لے رہی پیارا جواب دیا حضرت نے فرمایا اما جان جو معلوم ہے اس کی تنخواہ لے رہا ہوں نئی معلوم ہے تو جو علم ہے نا سمندر اس کی تنخواہ تمہارا بادشاہ جائے تو خزانہ خالی ہو جاتا اتنا بڑا علم ہے تو جو علم کے سمندر میں اترا ہوا ہے اس کو معلوم علم کیا ہے کہ جاہل مطلق کو کیا مانے یہ سمجھ رہا کہ میں بہت بڑا علامہ وقت ہوں اور جو جو سوال کرا میں جواب دے سکتا ہوں تو جو جو سوال کیا جواب دینے والا جاہل رہتا انگوٹا چھاپ رہتا دھوکے باز رہتا پھر ڈرامہ رہتا لوگوں کو متاثر کرنے تو اس پر آپ کو سنایا گیا کہ یہ لوگ میرے بھائیوں بڑی بڑی رقمیں دے کر بڑے بڑے لالچ اور تما دے کر ایسے دنیا پرستوں کو نف, نف پرستوں کو شہبت پرستوں کو ہاں، زن پرستوں کو زر پرستوں کو خرید لیتے ہیں اب انہیں جو جی میں مطلب جتنے بڑے بڑے چوٹی کے ملک کے علماء بول رہے نہیں سن رہا کیوں نہیں سن رہا لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے اگر انہیں سن لیا اور وہ بولنا چھوڑ دیا تو اس کی سب ختم ہو جاتی ہے سب چیز جو لائف بنی ہوئی ہے نا اس کی لائف پوری ختم ہو جاتی ہے ہاں، اس شرط کے اوپر ہی دیتے اس کو ایسے بہت سے گزرے ہیں آج بھی ہیں ایسے لوگوں سے بچنا تو دوسرا جو حملہ ہوتا میرے بھائیوں وہ تما کا ہوتا لالچ کا ہوتا اور بڑی بڑی پیشکشوں کا ہوتا بلام بن باورا اسی سے متاثر ہو کے موسا علیہ السلام کے خلاف بدوا کر دیا تھا زبردست رقم پیش کی گئی پہلے تو نہیں کر رہا تھا استخارہ بھی کرا پیچھے گزر چکا ہے لیکن اس کو یہی آ رہا تھا استخارے میں بہت بڑا عابد مستجاب دعوت تھا انہیں جس کے خلاف بد دعا کرا ہو جاتے تھے جس کے خلاف جس کے بارے میں دعا کرا اللہ میں دعا قبول کر مستجاب دعوت تھا انہیں لیکن کیا کریں لوگ موسا علیہ السلام جب آ رہے حملہ کرنے حیبت کھا گئے علیہ السلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے فوراً پورے آئے آ کے بولے بد دعا کر دو انہیں بولا کیسا کرو میں نبی کے خلاف بد دعا کرو کر دو صاحب کر دو کر دو بہت استعمال کرے نہیں انہیں بولا ٹھیک ہے میں استخارا کر کے کر دوں استخارا کرا استخارے میں مت کرو بول کے آیا اس کے بعد لوگ کیا کرے بہت بڑی رقم لالچ تمام لائے اس اب مجھے پیش کرے تو یہ بیویاں بھی بہت خطرناک ہوتی اور تھا اسی واسطے نبی کریم اسلام نے کیا فرمایا بد تک دنیا بد تک یہ عورتوں سے بچو ہاں، عورتوں کے مرید مت بن جاؤ جو بولے ارے بی صاحب کا ہے نا سب سننا پڑتا بی صاحب صاحب بول کے مرید بن جا رہے ان کے بیس ہو جا رہے ہاتھ کے اوپر اور ان لوگوں کو خطرناک رہتے وہ چال باز رہتے ان لوگوں کو زیادہ اللہ کا خوف تقوا تہارت یہ سب چیزیں نہیں رہتی زیادہ اس واسطے ان کو اپنے تابے رکھنا اپر ان کے تابے نہیں بن جانا سیدھا جہنم میں لے کے چلے آتے ان لوگ تو عورت بولی اس کی بیوی بولے لے لو نا جی کر دو تمہارے کیا کرنا ہے لچی کیا موسال سلام بدوا دیکھو کیسا پٹی پڑائی تم کر دو ان لوگ بول رہے اپنی لائف بن جاتی پورے بچوں کی زندگی بن جاتی وہ پیسے دے رہے نا لے لو کرو برے کر دو علیہ اسلام کی شخصیت تو لگتی کیا بدوا میں یہ نہیں سوچی کہ وہ بدوا اس کو لگ جائیں گی کر دو تم ان کو لگتی کیا انہوں تو اللہ کے نبی ہے تم خود بول رہے تمہارے استخارے میں اللہ کے نبی ہے وہ تو اللہ کے نبی کو بدوا لگتی کیا اب ان لوگوں کی بات سن لو پیسے مل جاتے اپنے مال مل جاتا روپیے مل جاتے کر دیا بیوی کے باڑوں میں آ گیا اور پیسہ جو تھا نا سامنے وہ میرے بھائی اصل کارگر ہو گیا کام پیسہ نہیں آ جیسے ہی بدوا کرا جیسے جیسے موسا علیہ السلام کے خلاف بول رہا قوم کے خلاف نکل رہا اس کے خلاف ہی نکل رہا حیران ہو گئی قوم والے تم کو وہاں بدوا ہم انہیں بولا میں مجبور ہوں بس اس کے علاوہ میری زبان سے کچھ نہیں نکل سکتا اللہ کی طرف سے انتظام ہے اس کے بعد اس کی زبان لٹک گئی جیسے کہ کتے کی زبان لٹکی ہوئی اور ہانپنے لگا اللہ نے اس کی مثال دی کتے کے ذریعے سے مسل کلب اس کی مثال کتے کی مثال کتے کے اندر ہرس ہوتی میرے بھائی سامنے جب دیکھتا انہیں ہڈی کوئی آنا نہیں بولتا ایک بہت بڑا جانور بھی پڑا ہوا ہے تو ایک کتا اس کے اوپر قابض بن کے بیٹھا رہتا حالانکہ اس کا آدھا پگ بھی نہیں کھا سکتا مگر اپنی برادری کے کسی کتے کو آنے نہیں دیتا یہی حال میرے بھائیو ایسے حریف لوگوں کا ہے جو دنیا پہ ایسا گرتے ہیں میں دنیا سامنے کچھ نہیں دکھتا ہوں حق حق جائز نا جائز حرام حلال اسلام اسلام کے خلاف ایمان کفر شرک یہود نتارا کچھ نہیں دنیا اس وقت دنیا کے پر گرو کم اصل ہوسل کل ان تامل یلحت او اوت اس کے اوپر بوجھ ڈالو بھی تو ہاں پہ نہ ڈالو بھی تو ہاں کروڑوں روپے رکھے ہوئے پھر ہاں پر دنیا دنیا اور اور حلمی مزید حلمی مزید اور زیادہ اور زیادہ یہ خطرناک چیز ہوتی میرے پاس صحابہ خود فرماتے ہیں ہم کو فقر و فاقے میں مصیبتوں میں دشمن کے خوف سے آزمایا گیا ہم کامیاب ہو گئے پھر دنیا دے کے آزمایا گیا یہ آزمائش بڑی کٹھن آزمائش کیوں دنیا کے دروازے کھول دیا میں صحابہ کو بڑی بڑی فتوحات ہوئی لیکن اس آزمائش میں ٹکنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہو گیا اس کے مقابلے میں کہ فقر کے ذریعے آزمایا تو غریبی میں فقر میں مصیبت میں بیماری میں پریشانی میں پھر بھی آدمی ٹک جاتا آ جاتا دن کی طرف لیکن مال آ گیا دنیا آ گئی ہاں اچھے حالات ہیں خوب پیسہ آ رہا پھر کچھ یاد نہیں آتا میرا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا دماغ سیدھا آسمان پہ لگ جاتا انہیں ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتا ہے جس کو بولے جو بولے بولتے رہتے جو منہ آئے بولتے رہتے اب یہ چیز اتنا آدمی کو آگے بڑھاتی کہ بھائی یہ مراحت وہ مراحت یہ یہ سہولت وہ سہولت اس کا عادی ہو جاتا ہوں اب اس کو خوف ہوتا کہ بھائی یہ چھن گیا تو میری زندگی خراب ہو جاتی لہٰذا چلو بک جاتا تو دوسرا جو حملہ ہوتا اہل باطل کا اہل حق پر انبیاء کے اوپر بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو حضور نے کیا فرمایا وہ بھی سن لیجیے کیا پیارا جواب دیا اور ہم سب کے لیے میرے بھائیوں اس میں ہدایت ہے اللہ ہمیں میرے بھائی اچھا ایک ذرا عطا فرما دے حضور کیا جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا چچا جان ایسا مایوس کر دیا ان لوگوں کو پھر دوبارہ نہیں آنا ان لوگوں سمجھ ہی نہیں سکنا کہ نہیں ہمارے لالچ میں آ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان یہ تو وہ پیشکش کر رہے جو کر سکتے ان لوگ کر سکتے تھے ان لوگ بڑے بڑے سردار تھے ان لوگ ایسے ویسے نہیں تھے چھوٹے موٹے لوگ لیکن اگر وہ ایسا کام بھی کر دے جو نہیں کر سکتے میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دے تو میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں تما کی جڑ کاٹ دی ہاں، میرے اندر تما ہر لالچ یہ سمجھ رہے چاند سورج بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں اب تم کتنے بھی منصوبے بنا لو کتنی بھی اب یہ جو رقم ہے نا جو رقم دیتے بڑھ رہے اس کی ڈبل ٹبل چوبل ہاں، دس گنا بڑھا لو ایک لڑکی نہیں ہزار لڑکیاں لا لو اس لیے کہ چاند سورج کو مقابلے میں لازمی ہو اب کوئی دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی وہ بھی لا کے رکھ دے تو میں کام چھوڑنے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو صاف سنا دو کہ میں تمہاری لالچ میں آنے والے ایسا لالچی انسان نہیں ہوں تو غرض میرے بھائیوں حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا پن طول نہیں تم اگر تم رخ پھیر رہے ہو فما سال تو من اجر میں تم سے کوئی بدلا نہیں ہاں اگر بدلا چاہتا تو مجھے خوف ہوتا تم اگر میرے کچھ دے رہی میرا کام بنا رہے میرے کو تنخواہ دے رہی تو تمہاری مخالفت کا ڈر تھا میرے کو تم سے کچھ لے رہو کیا میں تم دیتے بول تو بھی نہیں لیتے میں یہ ہے اگر تم دینا چاہ رہے میرے کو تب بھی لینے تیار نہیں ہوں میں تم دے رہی بھی نہیں نہ تمہارے میں اجر لے رہا ہوں میں نہ میں اس کا متمنی ہوں یہ ہے نا میرے ولا شکورا بدلا تو دور کے بعد ہے شکریہ بھی نہیں چاہیے ہمارے کتنا ہاں، شکریہ صاحب بہت بڑا کام کریں شکریہ کے بھی ہم متمنی نہیں حضرات انبیاء لوگوں کو حق کی طرف بلائے تو لوگ گالیاں دیے گالیوں سے استقبال کرے مگر کبھی حق کو نہیں چھوڑیں حق کا کام کریں گے سب سر پہ بٹھا لیں گے نہیں ہاں مخالفت ہوں گی تانے سننا پڑیں گا گالیاں سننا پڑیں گا فرمایا کہ میں اجر نہیں چاہ رہا ہوں ان اجریا اللہ اللہ میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ اللہ پر میں بھروسہ کیا ہوں اللہ بدلا دینے والے تم بدلا نہیں دے رہے کہ تمہارے خوف سے کھاؤ تم تنخواہ دے رہے کیا میرے ہاں تنخواہ اگر دے رہے تو تمہاری بات سننے کا میں پابند ہوتا تھا میں تم سے اجر مانگ رہا نہیں تمہارے سے کوئی میرا واسطہ ہی نہیں ہے وہ امیر تو ان اکونس اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے میرا وظیفہ ہے میرا کام ہے یہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اگر نہیں بلایا تو پھر اللہ کا نافرمان ہو جاؤں گا اور میرا اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ کا نافرمان کیوں ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا میرے بھائی یا یو رسول پہنچا دیجیے جو کچھ اللہ آپ پر اتار رہے ہیں تفعل فما بلغت رسالت اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہر نبی کو میرے بھائی کی فکر ہوتی تھی کہ بھائی جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے اس کو پورا کروں وہ امیر تو انکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں بہرحال دونوں کی میرے بھائیوں جڑ کاٹ دیے نوال السلام ہر نبی نے جڑ کاٹ دی ہمارے اکابرین بھی جو حضرات انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے تھے میرے بھائیوں ہمارے اکابرین کے بھی حالات پڑھنا چاہیے ایسی بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی ان کو بھی بہت بڑے درجے کے تھے ان لگا اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کروڑوں لوگ میرے بھائیوں پیدا اٹھائے اللہ کی قسم آج بھی اٹھا رہے ہیں اور دشمنوں کو اچھا معلوم تھا انہیں اگر ہٹ گیا تو بہت بڑا نفع امت کو رک جاتا تو ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور وہ میرے بھائیوں ایسے لالچ میں آنے والے نہیں تھے اللہ نے بچا لیا وہ بچ گئے اللہ نے کروڑوں کو میرے بھائیوں سے نفع پہنچایا آج بھی پہنچ رہا نا اگر وہ بک جاتے تھے تو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی ہمارے فقط دبو انہوں نے ان کو جھٹلایا فنت جئی نہ ہوں ماں فلک ہم نے نجات دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے وجا اللہ خلا اور ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا ان کی جگہ پہ ان کو لا دیا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا نو علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی ہوا جو لوگ چیزوں کے اوپر بہت اکڑ رہے تھے بہت ناز تھا طاقتوں کے اوپر سامان کے اوپر ملکوں کے اوپر ہماری حکومت ہمارا سب ختم ہو کے اللہ تعالیٰ شاہ فرما برداروں کو ان کی جگہ پہ لا کے بٹا دیا بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومتیں دے دیا ملک شام ان کے قبضے میں آ گیا مصر ان کے قبضے میں آ گیا خلیفہ بنائے تھے اللہ حضرات صحابہ کے قدموں میں بڑی بڑی طاقتیں آ کے گر گئی ہاں، کسرا خیسر سب میرے بھائیوں ختم ہو گئے بجالنا ہاں۔ ہم خلا ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا باغ رقن الدین کزبو بھی آیا اور ہم نے غرق کر دیا ڈبا دیا ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھٹلائے سب غرق ہو گئے نو علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا طوفان کی شکل میں آیا وہ بارش ہوئی خوب زمین سے بھی پانی نکلا اوپر سے بھی پانی برسا وفارت تنور تنور بھی ابلنے لگا جہاں پر آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلنے لگا سب میرے بھائیوں غرق ہو گئے تفصیلی واقعہ اس سے پہلے آیا آگے بھی آ جائیں گے ان اللہ نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا کفر میں شرک میں مبتلا رہا حضرت نو علیہ السلام سمجھا کہ بیوی نہیں مانی وہ بھی غرق ہو گئے سمجھائے آخری وقت میں بلائے کہ بیٹا آ جا آج لا آسم من امر اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے جبل اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ ٹھکانا لے لوں گا پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا لیکن میرے بھائیوں نو علیہ السلام سمجھاتے رہے اچانک ایک موج آئی اور دونوں کے درمیان میں وہ حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گئی بیوی غرق ہو گئی بتا دی اللہ میاں ہاں، نہیں مانیں گے اللہ کی کوئی بھی رہنے دو کسی نسل سے رہنے دو تمہارا باپ کوئی ہون دو بیٹا کوئی ہون دو کوئی بچانے والا نہیں مانو اللہ کی بات اللہ کے ساتھ عمل دیکھا جاتا ہے ایمان دیکھا جاتا ہے تو اطلاع فرماتے ہیں کہ باغ احمد اللہ کزلہ بھی آیا تھی نا اور ہم نے غرق کر دیا ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا فن اب ہمارا کو اللہ دیکھو غور کرو سب کے سامنے ہے نا میرے بھائیوں منظر ذہن میں لالو کیسا طوفان آیا ہوں گا کیسی بارش ہوئی ہوں گی کیسا میرے بھائیوں پوری دنیا کے اندر پانی آ گیا پہاڑ تک بھی پانی چلے گئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کیسے بڑے ہیں اللہ ہر مخلوق میرے بھائیوں اللہ کی فوج ہے بزرگوں نے فرمایا ہر مخلوق اللہ کی فوج ہے اللہ جب چاہے جس کو چاہے استعمال کر جس سے چاہے اللہ عذاب نازل کر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بعض اوقات بڑی بڑی قوموں کو میرے بھائی اللہ تباہ کر دیں ابراہ کے لشکر کو اللہ نے ابابیل اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہلاک کر دیا کھائے ہوئے بھوتے کی طرح کر دیا ایسے طاقتور ہے اللہ ایسے اللہ جس کو چاہے استعمال کر لیتے ہیں اللہ کا معاملہ ہے پن دور دیکھو اے مخاطب اے سننے والے غور کر دیکھ سوچ کئی فکان عاقبت بت المنظرین کیا انجام ہوا جس کو ڈرایا گیا ڈرایا گیا میرے بھائی ان لوگوں کا ایسا نہیں کہ اچانک عذاب آ گیا بہت ڈرائے منظرین بولے تو ڈرائے گئے وہ لوگ جن کو عذاب سے ڈرایا گیا بار بار ڈرائے حضرات کیا بولتے تھے ڈرائے تھا لاؤ عذاب فاطینہ وما ان انکنتا مین فاطین لاؤ اگر تم سچے ہے تو عذاب جس عذاب سے ڈرا رہے نا ہمارے سے وعدہ کر رہے لاؤ کہاں ہے لاؤ عذاب کب آتا ہے جلدی کر رہے ہیں ماضا تاجر منہ مجرموں پیچھے آ چکا ہے اے مجرموں تم عذاب کی جلدی کیوں مچا عذاب لاؤ بولتے تھے سمجھتے تھے کھیل کود ہے ہاں۔ ایسے ہی بچ جائیں گے جھوٹ بول رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں غور کرو دیکھو ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیا ہو میرے بھائیوں ہم کو بھی آج ڈرایا جا رہا نہیں ڈرایا جا رہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے رشتے ہیں نا اس میں سے ایک رشتہ آپ کو سنایا جائے بہت سے رشتے سناتے حضرات علماء خاص طور پر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یہ مضامین سنتے ہیں ہم سن کے سمجھنا میرے بھائی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہمارا رشتہ ہے حضور سے حضور نذیر ہے ڈرانے والے ہیں ہم وہ ہیں جو ڈرنے والے ہیں اب اگر حضور کی بتائی ہوئی چیزوں سے ڈر رہی تو یہ کنیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے حضور تو ڈرا رہے ہم ڈر رہے اس نہیں یہ مت کرو یہ مت کرو یہ کریں گے ایسا ہوں گا یہ کریں ڈرنے کا نام ہی نہیں نماز چھوڑیں گے تو عذاب ڈر رہے میرے بھائی ابھی کل کی بات ہے ایک صاحب حضرت کو بولے کہ حضرت نماز کے لیے میں اٹھنا چاہ بھی تو نہیں اٹھ سکوں وزن ہو جا رہا کرے جسم جسم وزن ہو جا رہا ایسا معلوم ہو رہا کہ زمین پکڑ لی اتنی پیاری بات بولے حضرت نے فرمایا دیکھو تم جس وقت وہ بھاری جسم ہے زمین پکڑ لی نا اس وقت اگر تمہارے بستر کے سامنے سے سانپ کا بچہ آ گیا ہلکا ہو جاتا نہیں ویسے سوتے رہتے نہیں نہیں اٹھ جاتا کیسا اٹھے بھائی دنیا کی ایک معمولی سانپ سے ڈر کے اٹھ گئے وزن وزن سب ختم ہو گیا سستی بھاگ گئی نیند بھاگ گئی دکھنا تو دور کی بات ہے اوڑھ لے کے رہا فجر کے وقت مت کوئی بولے سانپ ہے تمہارے بلینکٹ میں ایسا پھینک کے اٹھتا ہوں ایسا کودتا شاید چھت کو لگ جائے تو حضرت نے فرمایا ایک سانپ سے دنیا کے سانپ کے بچے سے سانپ کی خبر سے تم ڈر گئے اور اللہ کے رسول تم کو سانپوں سے ڈرا رہے ڈر نہیں ہو رہا اپنا ہے نہیں حدیثوں کے اندر جو نماز میں سستی کرے گا اس کی قبر میں اللہ ایسا سانپ مسلط کر دیں گے ایک مارا بولے تو بھی ستر ہاتھ مردہ زمین میں دھس دیں گے کسی مولوی کی بات ہے کہ مفتی کا پتوا ہے بولتے رہتے اللہ علیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بھائی ایک نماز چھوڑیں گے اتنے سال تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا اس آگ کا خوف نہیں ہے پورے سو رہے مست فجر کے ٹائم پورا گھر سو رہا سب یہی بول رہے ہیں نہیں اٹھ رہے جا رہا صاحب کیوں نہیں اٹھا جا رہا رات میں دیر سے سو رہے اب اگر یہ خبر آ جائے ہاں، تمہارے محلے میں آگ لگ گئی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی سوتے رہتے آن تو دیکھیں گے آئے کا قریب وہاں لگی کہتے نا یہاں آئے تک ذرا نیند مار لے کے اٹھیں گے ارے وہ تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں ہم سب کو معلوم ہے ہم لوگ دارل میں پڑھ رہے تھے جس وقت لاتور اور عثمان آباد میں زلزلے کا جھٹکا آیا تھا ہمارے پاس بھی محسوس ہوا تھا تھوڑا سا زمین ہلتے پورے لوگ باہر آ کے مسجد بھر گئے تھے فجر میں ہر مسجد بھری ہوئی تھی پوری جمعہ بھی گھرا تھا ہاں، چار بجے ساڑھے چار بجے کا ٹائم آیا تھا زلزلے کا جھٹکا خالی تو جھٹکا آتے پورے باہر آتے اور اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں دو سیکنڈ کے اندر نیچے آ کے ٹھہرے ہوئے کیا بولتے زلزل آیا بلڈنگ گرتی تو بلڈنگ گرنے کے خوف سے باہر آ جا رہے جسم ہلکا ہو جا رہا ہاں، نیند بھاگ جا رہی پوری رات باہر بیٹھ رہے لوگ اس خوف سے کہ کہیں گھر میں جاتے پھر زلزل آئیں گے رات کی نیند اڑ جا رہی اللہ کے رسول ڈرا رہے ہم ڈر رہے میرے بھائی تو حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے وہ نذیر ہیں اور اگر ان کے در جس چیز سے وہ ڈرا رہی ہم نہیں ڈر رہی تو حضور سے یہ رشتہ نہیں ہے ہمارا کتنے بھی نعرے لگا لو کتنے بھی دعوے کر لو میں عاشق رسول ہوں کتنا ہی بولا تمہارا کنیکشن ہے کیا دیکھو حضور سے اور بھی سنا دیتے حضور بشیر ہے حضور معلم ہے ہم متعلم ہے کئی کنیکشن سنا دیتے سمجھا دیتے ہاں، خالی ناروں میں بہ جاؤ مت جائزہ لو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کتنا تعلق ہے فرماتے تھے کہ اگر کوئی حضور کی تعلیمات حاصل نہیں کر رہا علم حاصل نہیں کر رہا یہ کنیکشن بھی ٹوٹا ہوا ہے حضور معلم ہے ہم متعلم ہیں حضور سکھانے والے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں اب استاد سے تعلق رہا تو بھی دونوں کا کنیکشن ہے اب کسی استاد کے بعد جانے کو تیار نہیں تو کیسا کنیکشن ہوتا بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو حاصل کرنا علم حاصل کرنا تو یہ کنیکشن جڑا ہوا رہتا تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہم ڈر رہے کیا جس چیز سے حضور ڈرائے اس سے ڈرنا تو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے جہنم سے اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرایا جا رہا ڈرائے حضرات انبیاء سب ڈرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرائے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ کریں گے ایسا ہوں گا یہ کریں گے ایسا ہوں گا تم اگر یہ گنا شروع کر دیں گے تو یہ عذاب دنیا کے عذابوں سے بھی ڈرائے ہو آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا ان کے بڑوں نے نام بھی نہ سنا ہو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ڈرا رہے ہو تو ڈر رہے نہیں کسی کو فکر ہی نہیں ہے بے حیائی ختم کرنا تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام دیکھو کیا ہوا ہاں، خالی وقتی چہل پہل مت دیکھو ابال دودھ کا ابال مت دیکھو اندر کیا ہے دیکھو اصل بعض بعض مرتبہ شیطان دھوکے میں ڈال دیتا میرے بھائی یہ جو عائش پرست ہوتے نا مستیاں کرنے والے عائش کرنے والے ان کی موجودہ حالت دیکھ کے رال ٹپکنا شروع ہوتی اللہ میں برے ذرا انجام دیکھو ان کا کیا ہوا فراؤن کی کا ایک وقت تھا ہاں، کیسا تھا انہیں کیسی بڑی بادشاہ کیسی بڑی فوج بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کرے اللہ نے کیسا اس کا دبدبا کیسا اس کا حکم جو حکم دے دیا کسی کی مجال نہیں تھی اس کے خلاف بولنے کیسی اس کی صحت کیسے اس کے خزانے مگر ایک وقتی ابال تھا وہ انجام دیکھو اور اللہ میں کیا ہوں اللہ میں پانی میں غرق کر دیا آخری وقت میں اعلان بھی کر دیا لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا تو بہرحال میرے بھائیوں انجام دیکھو چنانچہ آپ دیکھیے بہت سے ایسے مفت قسم کے لوگ اور شہوت پرست دنیا پرست آزاد مزاج فلموں میں کام کرنے والے ایسے لوگوں کے بھی ذرا سوچنا دیکھنا پڑھنا عبرت حاصل کرنا ایک وقت تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے ایک وقت آیا میرے بھائیوں اپنے فلیٹ میں پڑی ہوئی ہے کینسر ہو گیا کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ حرام کاری میں زندگی گزری اولاد ہے نہ کوئی وہ ہے اولاد کی فکر نہ فکر کیا تھی خالی پیسہ جمع کرنا پیسہ بٹورو ہو پیسہ بٹوری کروڑ پتی مگر آخری وقت کینسر کے مرض میں گرفتار ہو گئی اور فلیٹ میں پڑی ہوئی ہے کوئی پانی ڈالنے والا نہیں خدمت کرنے والا نہیں کس حال میں موت ہوئی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں جب اندر سے لاش سڑک کے بدبو باہر نکلنے لگی تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع کی اور جب کھولے دروازہ توڑ کے اندر گئے تو پوری لاش کھڑی ہوئی ہے لاش میں کیڑے پڑ گئے یہ وہی عورت ہے جس عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ہاں، بے چین ہو جایا کرتے تھے ایک ایک ایکشن کے لیے کروڑوں روپے مانگا کرتی تھی اور اس کو دیا کرتے تھے لوگ اس اس کی ایک ایک یعنی ادا کو دیکھنے کے لیے لوگ کئی کئی مرتبہ پیسے خرچ کر کے فلمیں دیکھتے تھے آج فلیٹ میں پڑی ہوئی ہے کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں یہ انجام کے اوپر میرے بھائیوں نظر رکھنا خالی عائش کو نہیں دیکھنا ایک وقت تک کر لیتے اس کے بعد کیا حشر ہوتا وہ سوچنا انجام اس واسطے اللہ میں جگہ جگہ بولتے پن دور فکانا عاقیبہ آفیبا انجام کو بولتے انجام کیا بولتے خارون کا کیا انجام ہوا بہت بڑا پیسے والا تھا زمین میں دھس گیا اور جب دھس رہا تھا اس نے موسا علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جادو کے ذریعے یہ میرے کو دھسا کے میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہ رہا اور مال بٹور لینا چاہ رہا اللہ نے فرمایا کہ اس کے خزانے اس کے سر کے اوپر ڈال دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاریخ سے آج تک دھس رہا قیامت تک دھستا رہی کیا انجام ہوا میرے بھائی اتنے بڑے مالدار پنزور دیکھو غور کرو سوچو ان واقعات سے سبق لو پنزور کا مطلب یہ کئی پکانا عاقبت بت المنظرین یہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوگا تم مباثن بازی رسولہ پھر ان کے بعد نو علیہ السلام کے بعد ہم نے پیغمبروں کو بھیجا لگاتار بھیجتے رہے اللہ رسول ہی اب کتنے بھیجا ہی بہتر جان بھیجتے رہے بھیجتے رہے میں ان کی قوم کی جانب فجا بالبینات وہ واضح نشانیاں لے کر آئے معجزات لے کر آئے اللہ کا کلام لے کر آئے اللہ کے احکام لے کر آئے کانو لی امن بما بیما کر من قبل لوگوں نے نہیں مانا ان کو کیونکہ پہلی مرتبہ اول وہلے میں انکار کر دیا بس انکار پر جمے رہے کزا علی کا لطبہ اللہ المعتدین اسی طریقے سے ہم حد سے زیادہ بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے استعداد ختم ہو جاتی ہے استدال باطل ہو ہے کیوں ہوتی ہے بار بار بار بار انکار ضد ہردرمی اس کی وجہ سے استعداد ختم ہو جاتا پھر اس کے بعد یہ جو نتباؤ یا کل بلران علا قلوبہم یہ جو تعبیرات ہیں نا اندھے بہرے ہو گئے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا کانوں میں ڈانٹ لگ گئے یہ سو تعبیرات ہیں میرے بھائیوں کیوں ہوتا سمجھ لینا بار بار آتی ہے بات انسان جب بار بار بار بار حق کو جھٹلاتا ہے حق کا انکار کرتا ہے صحیح بات سامنے آ رہی قبول نہیں کر رہے انکار انکار انکار اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے آہستہ آہستہ استعداد ختم ہو جاتی جو صلاحیت ہے نا اندر اللہ میں سمجھنے کی صلاحیت دی اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دیے سننے کے لیے کان دیے استعمال ہی نہیں کر رہے اللہ کے لیے لہٰذا آہستہ آہستہ سو ختم ہو جاتی صلاحیتیں پھر آدمی کی استعداد باطل ہو جاتی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا کزالی کا نتب علا قلوب المعتدین استعداد کے مفلوج ہو جانے ہی کی تعبیر ہے پر استعداد ختم ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی دیکھ نہیں سکتا آدمی سن رہا مگر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا سن رہا سن رہا سن رہا سمجھ نہیں سک رہا یہ بار بار اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنے سے استعداد باطل ہو جاتی پھر اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ارادہ تو تھا کہ رکو تک ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہمارے سامنے آگے کے واقعات انشاءاللہ شاء آتے رہیں گے اس کے بعد آگے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ خاص اسی نام سے یہ صورت ہے سورہ یونس انشاءاللہ اگلے سبقوں میں ہمارے سامنے آئیں گے اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ واصحابہ اجمعین اللهم اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى إنا إنا نسألك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله